کو یا سے بدل کر ان سے کن سو سکتا دونوں واؤ کو ون میں دیکھیں کہ دونوں واؤ ہے دونوں یاد سے بدل دیں گے اور اسلام کو تذکرہ دے دیں گے جن رہ جائے گا جی آگے آ رہا ہے نقشہ چلا اس نقشے سے تمام ابواب کی تعلیم شدہ صورت معلوم ہو جاتی ہے جیسے ابواب کے اوزان مقرر ہے ایسے ہی یہ نقشہ تعلیم شدہ وزن بتاتا ہے داخل ہو کر اتنی صورتوں میں آتا ہے اور ذرا وجہ سے وہ اسی صورتوں میں ایسے ہی تمام افواج کی بگڑی ہوئی صورتیں معلوم ہو جاتی ہے اگر بغیر تعلیمات یاد کے صرف اس نقشے کے مطابق ہر بار کو پوری پوری گردان یاد کر دی جائے تو بھی اس کی راہ نکالنے کی اچھی قوت پیدا ہو جائے گی جی بات میں کریں آپ سے دیکھیے القول اور اصل میں قول تھا یقول جی قائلا قل لا تقل قیل یقال مقول لتقل لا تقل یہ جو نقشہ ہے وہ پیچھے آپ تعلیمات بڑھ کر آئیں گے پیچھے کر چکے ہیں اس نقشے میں کردانوں کو ذکر کیا جی، کچھ گردانے تو وہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں اور کچھ گردانے تو وہ ہے اور نہیں لیکن تعلیمات وہی ہے صرف اس نقشے کے مطابق ہر بات کی پوری پوری جنگ جاری کر دی جائے نکالنے کی اچھی قوت پیدا ہے یعنی اگر تعلیمات یاد نہیں ہیں ان گردانوں کو صرف یاد کر دیا جائے صرف ان گردانوں کو یاد کر دیا جائے تب بھی سیوا نکالنے کی اچھی قوت پیدا ہو جائے گی اگر ان گردانوں کو یاد کر دیا جائے بہت اچھی بات ہے جی یہ علم مسترد کا حصہ مکمل ہے تو مکمل ہو گیا طرح بھائی ان گردانوں کو دوہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے ساری گردانے وہی ہے آپ کے نصاب میں علم سرف نصاب میں علم سرف کس کا چہرہ یاد کرنے کا طریقہ اس کو یاد کرنے کا طریقہ اگر آپ کو تعلیمات یاد ہے تو یہ بہت جلدی یاد ہو جائے گا اس کو رسا لگا کے یاد ہوگا کہ آپ اس کو رسا لگا لیں اور یا پور جی رسا لگانے سے یاد ہو جائے گا